سيدنا مولانا محمد في أفضل كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معذر سامعین کرام آج جس دور سے گزر رہے ہیں یہ دور بڑا عجیب و غریب اور بڑا نازک اور حساس دور اور حساس زبانہ ہے بڑی مشکل ہوتی ہے حق کو پہچاننے میں اور باطل کے پرکھنے میں اس لیے کہ سرور کونین آقائد و عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں اور اس سے پہلے بھی کفر جو آتا تھا کھلم کھلا ابو جہل ابو لہب کی شکل میں آتا تھا حضرت موسا علیہ سلاۃ والسلام کے زمانے میں فرعون کی شکل میں آیا حضرت ابراہیم علیہ سلاۃ والسلام کے زمانے میں نمرود کی شکل میں آیا بات کھلی ہوئی تھی کہ یہ راستہ جنت کا ہے اور یہ راستہ جہنم کا ہے یہ حق ہے اور یہ باطل ہے یہ نور ہے اور یہ تاریخی ہے یہ مسجد ہے اور یہ مندر ہے یہ پنڈت ہے اور یہ ملا ہے دونوں راہیں کھلی ہوئی تھیں اور ان راستوں کو اختیار کرنے والوں کے لیے کوئی پریشانی اور کوئی چنوتی نہیں تھی بہت عجیب و غریب قسم کا یہ زمانہ ہے اسی لیے آپ نے عنوان دیکھا ہوگا حاجی اور نمازی اور مرتد یہ دونوں مختلف چیزیں مرتد اس کو کہتے ہیں جو ایمان سے نکل چکا ہو ایمان بیزار ہو نبی کی شریعت کو نہ مانتا ہو اللہ کے قانون کو نہ مانتا ہو قرآن کو نہ مانتا ہو حدیث کو نہ مانتا ہو اس کو مرتد کہتے ہیں لیکن کیا کیجیے گا کہ مرتد اب نماز پڑھ رہا ہے مرتد روزہ رکھ رہا ہے مرتد حج کو جا رہا ہے مرتد عمرہ کر رہا ہے مرتد داڑھی رکھ رہا ہے مرتد اباما پہن رہا ہے یہ کیسے یہ تو مسلمان کا کام ہے نماز پڑھنا مسلمان کا کام ہے روزہ رکھنا مسلمان کا کام ہے عمرہ کرنا مسلمان کا کام ہے حج بیت اللہ کرنا عموماً دیکھیے آپ نیکی کے کاموں کے اندر طبیعت بوجھل ہوتی ہے اور اللہ نے کر بھی یہی رکھا ہے کہ جہنم کو انسان کی خواہشات کا بارڈر لگا دیا ہے عورت اور مرد کا ملاپ زنا ہے اسے جہنم کا بارڈر بنا دیا شراب میں مزہ آتا ہے اسے جہنم کا بارڈر بنا دیا عیش و عشرت اور فیشن کی زندگی گزارنے میں مزہ آتا ہے اسے جہنم کا بارڈر بنا دیا عورت کو پردہ بوجھ ہے اس کو جنت میں لگایا اور بے پردگی کو جہنم میں لگایا حدیث پاک میں سرور کونین آقا دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کو انسان کی خواہشات سے گھیر دیا گیا ہے اب خواہشات پر عمل پیرا ہوگا تو جہنم کے قریب ہوگا اور جنت کو مکاری ہے نفس نفس پر جو بوجھل چیزیں ہیں ان کو گھیر دیا گیا ہے کڑاکے کی سردی غسل واجب اب غسل کر رہا ہے اب مزہ رہا ہے بوجھ اب وضو کر رہا ہے دین کو توڑ رہا ہے نیند مزے کی چیز ہے بد مزے کی چیز ہے اس کو جنت میں لگا دیا تحجد کو فجر کی نماز کو جنت میں لگا دیا حلال روزی کو جنت میں لگا دیا حرام کمانا چٹکیوں کا کام ہے راہیں کھلی ہوئی ہیں اسٹیٹ ایجنسی میں جائیں آپ زمین کے کاروبار میں مسلمان رہتے ہوئے شاید وہ کاروبار کر پائے میں نہیں کہتا کہ جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے یا جھوٹ فیصلہ اللہ کے پاس خود کہتے ہیں بغیر جھوٹ کے بغیر ملاوٹ کے گاڑیوں کی دلالی زمین کی دلالی گھروں کی بروکری کہتے ہیں کہ ننانوے فیصد جھوٹ بولنا پڑتا ہے اور سچ سے کام نہیں چلتا کر رہے مسلمان برداشت کر رہے ہیں اور کل کا غریب آج کا کروڑ پتی بن رہا ہے امیر بن رہا ہے اور یہ آسان ہے رزق حلال کی ایک کوڑی کمانا حلال کا ایک درہم کمانا مشکل ہے اور حرام کے لاکھوں کروڑوں جائیے کسی سیاستدان کا دامن پکڑیے کسی حرام کور کی دلالی کیجیے اور یہ وہ کاروبار جو جھوٹ کے اندر گرے ہوئے ہیں کیجیے آن کے آن میں مالدار بن سکتے ہیں آپ اللہ نے اس کو جہنم میں لگایا اور اس کے حلال کو اللہ نے جنت کے ساتھ لگایا حج اور عمرہ اس میں نفس کی قربانی ہے جان کی قربانی ہے مال کی قربانی ہے آل اولاد کی محبت کی قربانی ہے وطن کی قربانی سب کو چھوڑ کر جانا پڑتا ہے لیکن بھیڑ لگی ہوئی ہے ویزے نہیں مل رہے کوٹے سے زائد لوگ کائش مند ہیں اللہ کے گھر دیکھنے کے اگر عبادت ہے تو عبادت تو بوجھ ہونا چاہیے مسجد کی تعمیر انسان کا پیسہ لگتا ہے روپیہ لگتا ہے دولت لگتی ہے اور اپنی بیوی کا زیور بیچنا پڑتا ہے اپنی زمین کو فروخت کرنا پڑتا ہے دھڑا دھڑ مساجد کی تعمیر اور ہر تعمیر پچھلی تعمیر کا ریکارڈ توڑ رہی ہے اس نے محراب کو سجایا میں ٹوائلٹ کو سجاؤں گا اس نے ممبر کو سجایا میں غسل خانے کے اندر ماربل لگاؤں گا نہیں ہو رہا ہے تو عبادت نفس پر اگر بوجھ ہے یہ مساجد کی دھڑا دھڑ تعمیر یہ مدارس کی کثرت یہ حج کا کوٹا بننا یہ عمرے کا کوٹا بننا یہ شیطان صاحب کیا ڈیوٹی انجام نہیں دے رہے یہ کس لیے آئے تھے دنیا میں ان کو عرش کے پاس سے دھکا دے کر لانت کا توق ان کے گلے میں ڈال کر کیوں ان کو مار کر بھگایا گیا یہ دیکھنے کے لیے کہ مسجدیں بنتے رہے تم خاموش بیٹھے رہو حج کا کوٹا بڑھتا رہے تم خاموش بیٹھے رہو پچیس ہزار کا جوڑ ایک لاکھ افراد جمع ہو گئے رات میں تحجد پڑھنے کے لیے اور دعا میں امین کرنے کے لیے تو شیطان ڈیوٹی نہیں انجام دے رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے وہ مسجدیں آج سے دس سال پہلے بنگلور میں کتنی تھی آج کتنی ہیں ادارے کتنے تھے علماء کتنے تھے حج کا کوٹا کیا تھا پرائیویٹ ٹور آپریٹر کتنے تھے یہ ٹائم ایک ساتھی بتا رہے تھے کہ حج کے بعد ذی الحجہ کے بعد محرم کا مہینہ ایک مرتبہ عمرے میں تھے کہہ رہے ہیں کہ عمرہ کرو تو محرم کا کرو سفر کے مہینے کا کرو کہتے ہیں ہر طواف کے چکر میں حجر اسد کا بوسا دیتا تھا میں بالکل چھوٹا مجمع سیزن ان سیزن ہوا کرتا تھا اب ہر وقت متا بڑا ہوا آپ دیکھیے انٹرنیٹ کے اندر نماز آتی ہے پانچ وقت کی نماز ہے مدین طیبہ بھرا ہوا یہاں حرم شریف بھرا ہوا یہاں طواف کے اندر بھیڑ اور وہی معاملہ جو حج کے اندر ہوتا ہے کہ آرام سے حجر اسمت نہیں ملتا کبھی کبھار ہو گیا ہو گیا تو شیطان اپنی ڈیوٹی انجام نہیں دے رہا ہے شیطان کی ذمہ داری تھی حد سے روکتا وہ قسم کھا کر آیا اور وہ قسم میں ہمارے سے زیادہ سچا ہے ہم نے اللہ کے پاس معاہدہ کیا تھا وز اخذا ربو کام و شدہ اللہ انفسی ربی کم آلو بلا شہیدنا اللہ نے حضرت آدم علیہ سلا وسلام کی پیٹ سے ہم تمام کو نکالا اور پوچھا کہ دنیا میں جانے کے بعد دولت کی پوجا تو نہیں کرو گے دنیا میں جانے کے بعد داڑھی تو نہیں مڈاؤ گے دنیا میں جانے کے بعد عورت کی غلامی تو نہیں کرو گے دنیا میں جانے کے بعد بچوں کی پوجا تو نہیں کرو گے دنیا میں جانے کے بعد نماز تو نہیں چھوڑو گے الس تو بھی رب بھی کم میں تمہارا رب نہیں ہوں اللہ کو رب مانا تمام عبادتیں واجب ہو گئیں ایک ایک چیز اللہ نے نہیں پوچھا سب آ گئی اس میں الس تم بھی رب بھی کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں آپ نے اپنے ابا کو گھر کا بڑا مان لیا ہر چیز میں مان لیا آپ نے شادی کے معاملے میں پانی کا کلیکشن لینے کے معاملے میں پاور کا کلیکشن لینے کے معاملے میں سفر کرنے کے معاملے میں اپنی بیوی کو مائکے بھیجنے کے معاملے میں کبھی نا نہیں صرف کھانے کے دسترخوان تک کیا آج دال پکے گی یا بریانی پکے گی تمام بڑا مان لیا تو تمام معاملات میں اللہ کو رب مان لیا ہر سوال کا جواب تھا کہ جانے کے بعد داڑھی نہیں مڈاؤ گے جانے کے بعد جورو کی غلامی نہیں کرو گے جانے کے بعد دولت کی پوجا نہیں کرو گے جانے کے بعد دنیا کے کتے نہیں بنو گے جانے کے بعد شرک نہیں کرو گے جانے کے بعد بت پرستی نہیں کرو گے یہ قرآن کی آیت ہے انس تو بھی رب بھی کم کیا میں تیرا رب نہیں ہوں آلو بلا شہیدنا کہا کہ آپ ہمارے رب ہیں آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پر داڑھی رکھنے کے لیے کہیں داڑھی رکھیں سر پر ٹوپی رکھنے کے لیے کہیں رکھیں اور کہیں حالت احرام میں نکالنے کے لیے تو حالت احرام میں ٹوپی نکال دیں آپ عورت کو چہرہ ڈھانکنے کے لیے کہیں تو شوہر کے بھائی کے سامنے چہرہ ڈھانکے اور حج کے موقع پر عمرے کے موقع پر لاکھوں آدمیوں کے سامنے عورت کو کہیں کہ چہرہ کھلا رکھے تو ہم اس کا چہرہ کھلا رکھیں ایلا ہماری نہیں چلے گی آلو بنا شہیدنا وعدہ کیا تھا ہم نے اور اس وعدے پر کتنا اتر رہے ہیں پجر کی نماز میں دیکھیے اس وعدے پر کتنا اتر رہے ہیں مسلمانوں کے چہروں کو دیکھیں اس وعدے پر کتنا اتر رہے ہیں مسلمانوں کے معاملات کو دیکھیں اس وعدے پر کتنا اتر رہے ہیں یہ قرآن سے پوچھے قرآن تجھے کتنا پڑھا جاتا ہے اور ٹی وی کو کتنا دیکھا جاتا ہے یہ قرآن سے پوچھے کہ نبی کے طریقوں پر کتنا چلا جاتا ہے اور بائبل اور انجی اور یہود و نصارہ کے طریقوں پر کتنا چلا جاتا ہے شہید شہیدنا مان کر آئے تھے ہم اور اللہ نے جب شیطان کو کہا فرشتوں کو کہا وہ جدو لہاد اما فس جدو اللہ ابنیس ہم نے فرشتوں کو کہا سجدہ کرنے کے لیے تمام نے سجدہ کیا ابا وسط شیتان نے انکار کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا فخرج نکل جا یہاں سے جاتے جاتے شیطان نے اللہ سے بھی ایک وعدہ کیا کہا کہ اللہ لن ولا ازل ولا امنی ولا عام فلا یبتکن میں جا تو رہا ہوں اس انسان کی طرف سے میں تیرے دربار سے نکالا گیا اے اللہ اسے نہیں چھوڑوں گا میں اسے تباہ کر کے رکھوں گا برباد کر کے رکھوں گا اس کو راہ راست سے ہٹاؤں گا وعدہ کر کے آیا اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جا لیکن جو میرے نیک بندے ہیں متقی اور پرہزگار بندے ہیں ان پر تیری نہیں چلے گی اب شیطان وعدہ کرے اور وعدہ نہ نبھائے برابر وہ ڈیوٹی انجام دے رہا ہے انسان ڈیوٹی انجام دے نہ دے انسان ذمہ داری کو پورا کرے نہ کرے لیکن شیطان وعدے کو پورا کر رہا ہے اور وعدے کو نبھا رہا ہے تو پھر یہ کہ شیطان کیا کر رہا ہے مدرسے کیوں بن رہے ہیں مدارس کیوں بن رہے ہیں مساجد کیوں بن رہے ہیں شیطان اڑچنے کیوں نہیں اڑاتا رکاوٹیں کیوں نہیں ڈالتا شیطان نے ایک چال چلی کہا داڑھی بھی رکھے ابابا بھی باندھے نمازی بھی بنے متولی بھی بنے زکات بھی دے حج بھی کرے عمرہ بھی کرے سب کچھ کرے لیکن ایمان سے ہٹ کر کرے ایمان ہی نہ رہے آپ نے عمرے کا ویزا لے لیا ہوائی جہاز کا ٹکٹ لے لیا اور مکہ مکرمہ کے اندر آپ نے بلڈنگ کو بک کرا دیا کھانے کا انتظام کر لیا مکہ مکرمہ سے مدین طیبہ جانے کے لیے سواری کا انتظام کر لیا مدین طیبہ میں ہوٹل کا انتظام کر لیا شیطان نے کہا سب کر لے تیرا پاسپورٹ چرا لوں گا جائیں گے آپ ملک سے نکل پائیں گے ویزا اسٹامپ ہوگا ہوائی جہاز میں بیٹھ پائیں گے امیگریشن کے بغیر کہاں مسجدیں بن لے داڑیاں رکھ لے مفتی بن جا علامہ بن جا دائی بن جا محتمین بن جا ناظم بن جا محل بن جا سال لگا لے چلے لگا لے تحجدیں پڑھ لے میرا کچھ نہیں بگڑے گا میں اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا ہوں میں نے تیرے ایمان کے پاسپورٹ کو ضبط کر لیا ہے جو چاہے کر شیطان کا یقین ہے ایمان کے بغیر نماز قبول نہیں کیوں صاحب اگر کافر نماز پڑھے گا تو نماز کا اجر کافر کو ملے گا مشرق حج کرے گا تو مشرق کو حج کا ثواب ملے گا ہرگز نہیں ملے گا اس لیے کہ اس کے پاس ایمان کا کی مایا نہیں ایمان کی دولت نہیں اس نے کہا کہ جو چاہے کرو ایمان ہی نہیں ہے اللہ کو تم مانتے ہی نہیں اللہ کو مانتے ایک بچو کی ڈنگ سے تمہیں ڈر ہے ایک مچھر کی کاٹ سے تمہیں ڈر ہے ایک کھٹمل کے خون چوسنے سے تمہیں ڈر ہے خدا کے جہنم سے ڈر نہیں تمہیں اگر ڈر ہوتا اصلا تو خیر من النوم کے وقت گلی کے کتے اور سور جگہ اور تم حالت جنابت میں سوتے رہو یہ ایمان کی دلیل ہے اب ایسا بے نوازی کتا مسجد تعمیر کر دے مدرسے کا محتمیم بن دے بن جائے اور اللہ کے راستے میں وقت لگا لے اپنے بیٹے کو علامہ بنا لے مفتی بنا لے شیطان کو کیا فرق پڑنے کا کوئی فرق نہیں پڑتا اس نے بغیر ایمان کے نمازی بنایا ہے بغیر ایمان کے حاجی بنایا ہے اس کو معلوم ہے وہ اللہ کے عرش کو دیکھ چکا ہے اللہ کی کرسی کو دیکھ چکا ہے جبرائیل کو دیکھ چکا ہے میکائیل کو دیکھ چکا ہے آسمان کے نظام کو دیکھ چکا ہے اللہ کی قدرت اور اللہ کی فطرت سے وہ واقف ہے کہ اللہ بغیر ایمان کے کوئی عمل قبول نہیں کرتے اگر ہم ون وے میں اپنی گاڑی لے جا رہے ہوں جلدی تھی ہاسپٹل جانے کی یا دکان سے بیوی کے پاس آنے کی جلدی تھی راستے میں کسی نے کہا کہ انسپیکٹر چالان کر رہا ہے تری اسٹار کھڑا ہوا ہے آپ کی ہمت ہوگی کہ آپ اس راستے سے جائیں اور جرمانے کا پرچہ کٹوائیں آپ سو دو سو روپے رشوت کے دیں آپ اس کی تحقیق بھی نہیں کرتے کہ بتانے والا سچا ہے جھوٹا ہے فاسق ہے مومن ہے عدالت اور اس کی شہادت قابل قبول ہے نہیں ہے بس فوراً آپ نے اپنی گاڑی کو موڑ لیا کہا کہ کون جرمانے کا پرچہ کٹوائے گا پینالٹی کا پرچہ کٹوائے گا اور کہے گا ٹھینکس آپ کا شکریہ آپ کا ادا کرتے نہیں کرتے قرآن کی چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ آیتوں نے بتایا کہ یہ راستہ عزت کا راستہ ہے یہ راستہ ایمان کا راستہ ہے یہ راستہ جنت کا راستہ ہے یہ راستہ اللہ کی رضا کا راستہ ہے یہ راستہ عرش کے سائے کا راستہ ہے یہ راستہ حوض کو تک پہنچنے والا ہے اور یہ راستہ بے نمازیوں کا یہ راستہ رشوت کا یہ راستہ دنیا کی پوجا کا یہ راستہ دولت کی پوجا کا یہ راستہ جورو کی پوجا کا یہ راستہ اولاد کی غلامی کا یہ راستہ کاروبار کی غلامی کا یہ راستہ مال و دولت کی محبت کا اور عشق کا تمہیں جہنم تک لے جائے گا راستے میں جس نے کہا ہم نے اس کی ختنہ کی تحقیق نہیں کی کہ اس کی ختنا ہو کر ہے نہیں ہے یہ نبی کا غلام ہے یا نہیں ہے آج آدمیری کا دامن کو تھاما ہے نہیں تھاما ہے اولیا کو مانتا نہیں مانتا ارس و قوالی کرتا نہیں کرتا چڑیا میں جاتا نہیں جاتا جماعت میں جاتا نہیں جاتا دیوبندی بریلی تبلیغی اسلامی کچھ نہیں اس نے ہمارے پچاس روپے بچائے دھیان سدا کیا آپ نے شکریہ ادا کیا قرآن نے کہا یہ راستہ جہنم کا لہو تمہیں پلا کر رہے گا قرآن نے کہا یہ راستہ تمہیں جہنم کا کھولتا پانی پلا کر رہے گا قرآن نے کہا نہ اس میں دنیا کی سر بلندی ہے نہ آخرت کی سرخروئی ہے قرآن سے بڑھ کر امن اصطو مین اللہ قیلا اللہ کے کلام سے بڑھ کر کوئی صحیح کتاب اللہ سے بڑھ کر کوئی سچا یہ ایمان ہے اب یہ آدمی مسجد تعمیر کر دے رمضان رمضان میں عمرے کو جائے اپریل مے کو کیا کشمیر کیا کنیا کماری جائے کیا اوٹی جائے کیا فرانس اور امریکہ جائے کیا سری لنکا جائے اور سنگاپور جائے کہا کہ چلو نام کا نام ہوگا تفریح کی تفریح ہوگی بچی کی شادی کی خریداری ہوگی اور وقت بھی اولاد کے ساتھ جا رہے ہیں نے کہا مر جا جب ایمان نہیں ہے تو ابو جہل تیرا باپ طواف نہیں کرتا تھا ابو لہب طواف نہیں کرتا تھا ادوا نہیں کرتا تھا کفار نہیں کرتے تھے مشرقین نہیں کرتے تھے کیا ان کے دل میں کابی کی عظمت نہیں تھی کیا وہ حج نہیں کیا کرتے تھے کیا زمزم نہیں پلایا کرتے تھے اور جب حجر اسود کے رکھنے کا وقت آیا تو کیا انہوں نے لڑائی نہیں کی ہمارا قبیلہ رکھے گا ہمارا قبیلہ رکھے گا اسود کو رکھنا محبت کی دلیل تھی یا دشمنی کی دلیل تھی شیطان نے کرنے دیا ان کو جاؤ مرو کرو ایمان کے بغیر تمہارا حج قبول نہیں ایمان کے بغیر تمہارا عمرہ قبول نہیں ایمان کے بغیر تمہارا طواف قبول نہیں ایمان کے بغیر تمہارا حجر اسود کو چونا قبول نہیں ایمان کے بغیر حرم میں آنا قبول نہیں ایک آدمی وضو کے ساتھ اللہ کے قرآن کو ڈر کر پڑتا ہے حدیث پاک غور فرمائیں اگر آپ اسے قرآن ہیں آپ نے اس قرآن کو سورہ فاتحہ کی طرح پڑھا سر سر سر فر فر فر پڑا یاسیم القرآن الحکیم نقل امین المرسلیم حدیث میں آتا ہے کہ ایک حرف پر دس نے کیا اللہ کا وعدہ ہے حدیث کا وعدہ ہے آپ کو ملے گی اور ایک بیچارہ جمعہ میں آیا قرآن کی فضیلت کو اس نے سنا قرآن کی اہمیت کو اس نے سنا تلاوت کے شوق اس کا پیدا ہوا قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا وہی کیا شرمندگی کے مارے اپنے بیگم سے کہا کہ تم تو قرآن پڑھ چکی ہو اما سے کہا اما قرآن پڑھ چکی ہو اور قرآن میں یہ اجر ہے یہ ثواب ہے میری سور یاسین سن لو سور واقعہ سن لو سور رحمان سن لو اب پڑھنے لگا یاسین ول ول ول قرآن الحکیم اللہ نے کہا کہ وہ جو بندہ فرفر پڑنے لگا اس کو ایک نے کی اور یہ اٹک کر پڑھنے لگا اس کو میں دوہری نیکی کی دوں گا ایک پڑھنے کی نیکی کی دوں گا ایک کوشش کرنے کی نیکی کی دوں گا اس کو محبت ہے اللہ کے کلام سے وضو کے ساتھ اللہ کے کلام کو اٹک کر پڑتا ہے میرا رب دوہری نیکی کی دیتا ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے نکلے تھے بہن کے گھر گئے تھے اور کلام پاک کو سنا کلام پاک کی محبت آپ کے سینے میں آ گئی کہا کہ بہن فاطمہ لا میں اللہ کے کلام کو پڑھنا چاہتا ہوں تو آپ نے کہا لایم الا المتحرون عمر سب کچھ تو ہو اللہ کا قرآن پاک ہے اس کو ناپاک تم نہیں چھو سکتے ناپاک اللہ کے قرآن کو چھوئے عذاب ہوگا ناپاک اللہ کے قرآن کو پڑھے عذاب ہوگا ناپاک اللہ کے گھر میں آئے عذاب ہوگا ناکام ناپاک اللہ کے نبی پر درود بھیجے گناہ ہوگا حالت جنابت میں درود پڑ رہا ہے لیکن ادب کے ساتھ وضو کے ساتھ اٹک کر پڑ رہا ہے تو اللہ کہتے ہیں میری عزت و جلالت کی قسم آسانی سے پڑھنے والے کے مقابلے میں اٹک کر پڑھنے والے کو دوہرا جر دوں گا کا دوں گا ایک شوق کا دوں گا اور اگر کوئی ناپاکی کی حالت میں کلام کو چھوئے ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھے اللہ اس کو عذاب دیں گے تو شیطان نے کہا ایمان کے بغیر اللہ کے حجر اسود کو چھو اللہ کے عذاب کو موڑ دو احرام پھیلو سود کا پیسہ کھا کر رشوت کا پیسہ کھا کر حرام کا پیسہ کھا کر جاؤ مرو ایئرپورٹ میں آؤ میں دکھاتا ہوں غیر محرم عورتوں سے گلے نہیں ملا جا رہا ہے پھول یہ مرد کی چیز ہے عورت کی چیز ہے یہ کس کے لیے پیدا ہوا پھول یہ سیلت کس کے لیے پیدا ہوئی یہ خوبصورتی یہ حسن کس کے لیے ساچتا ہے یہ عورت کے لیے پھول کی مالائیں ڈال کر غیر محرم عورتوں سے مسافا غیر محرم عورتوں سے مانکا ویڈیو گرافی موبائل کیمرے کے اندر تصویر کشی شیطان نے کہا ایک عمرہ نہیں ایسے لاکھ عمرے کر لے میرا بال بھی بینا نہیں ہوگا اس لیے میں جانتا ہوں کہ بغیر وضو کے حالت احتلام میں اور ناپا کی اور جنابت کی حالت میں نماز پڑھنے پر گناہ ملتا ہے قرآن چھونے پر گنا ملتا ہے اور بغیر ایمان کے خدا کے گھر گئے جائے گا تو خدا کا عذاب نہیں ملے گا جا پوری پلیٹیں بھری گنی ہیں پورے ٹور اور آپریٹروں کی چاندنی ہے وہ کہتے ہیں صاحب ہمارے یہاں جگہ نہیں ہمارے یہاں جگہ نہیں یہ تعجب کیوں نہیں پڑتا دیکھو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اب اگر میں اس جمعہ میں اعلان کروں کہ جمعہ کی نماز کے بعد سنن و نوافل کے بعد عرب کے ایک شیخ نے عمرے کے ویزے مجھے دیے ہیں فری اور فی سبیل اللہ ٹکٹ کا انتظام کیا ہے ٹوٹ پڑتے نہیں پڑتے اللہ کے لیے بتا حضرت میری آپ کی دوستی کب سے میرے تعلقات کب سے میں قدیم مسلی میں سب اول کا مسلی کوئی رشتے داری دکھائے گا کوئی تعلقات دکھاتے اللہ مبارک کرے اس لیے کہ بزنس کے لیے آپ نہیں تڑپ رہے اللہ کا گھر دیکھنے کے لیے نبی کا دیار دیکھ مبارک ہو اچھا حج کیوں کرتا ہے کوئی اور عمرہ کیوں کرتا ہے سواب ملنے کے لیے نا اچھا یہ سارے نام لکھ کر رکھ لیں آپ کتنے لوگ عمرے کا ویزا لینا چاہتے ہیں اور عمرے کے فارم فل اپ کرنا چاہتے ہیں حدیث پاک میں سرور آخا دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جس نے فجر کی نماز کو پڑھا اور اپنی جگہ میں رہا اور اشراق تک اللہ کا قرآن پڑھتا رہا ذکر کرتا رہا دین کی محفل میں بیٹھا رہا دینی مذاکرہ کرتا رہا تہیات سیکھتا رہا بہرحال دین کا کام کیا اس نے دنیا کا کوئی کام نہیں کیا حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ایک حج اور ایک عمرے مقبول کا ثواب دیتے ہیں ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب دیتے ہیں اگر تجھے ثواب مطلوب تھا تو فجر کے بعد اشراق تک بیٹھ کر حج عمرے کا ثواب پا لیتا تجھے ثواب نہیں چاہیے تو تفریح کرنا چاہتا ہے تو ہوائی جہاز میں ایئر ہوسٹس کو دیکھنا چاہتا ہے تو ایئرپورٹ کے اندر آنکھ لڑانا چاہتا ہے ثواب اگر مطلوب تھا ثواب تو یہاں اشراق میں تجھے حج کا مل رہا ہے حدیث جھوٹی نہیں اللہ اللہ کا نبی جھوٹا نہیں ہے کہ وہ ثواب کا وعدہ کرے اور پھر ٹھینگا دکھا دے کہ صاحب تم نے نماز صحیح نہیں پڑھی اور تم نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا وہ تو داتا ہے وہ سخی ہے وہ کہتا ہے چل کراؤ میں دوڑ کر آؤں گا ایک قدم آؤ میں دس قدم آؤں گا تم دوڑ کراؤ میں سینے سے لگا لوں گا داتا ہے سخی تو حج کو جانے والے وہ تعداد دیکھیں اور فجر کی نماز کے بعد اشراق پڑھنے والے آپ کہیں گے صاحب وہ ورجینل ہے یہ ڈپلیکیٹ یہ کس کے باپ نے کہا دینے والا ثواب اللہ اجر دینے والا اللہ حج اور عمرے کا اب اگر وہ چھوٹے عمل پر بڑا ثواب دے رہا ہے آپ کو کیا اعتراض فجر پڑھیے اور اشراق پڑھیے ثواب پا لیجیے آپ اشراق پڑھنے والوں کی تعداد کتنی ہے اور اس وقت ایئرپورٹ کے اندر جائیں داڑھی مڈے اور بے پردہ عورتیں اور دنیا کے کتے اور حرام خور اللہ کے گھر جانے والوں کو اگر تجھے سواب تھا اس دن کی بھی فجر نہیں پڑا ہوگا وہ جس دن وہ عمرے کو جا رہا ہے اس دن کی فجر بھی اس کی زندگی میں نہیں ہے کیا مذاق نہیں ہے شریعت کے ساتھ تو اس میں شیطان نے کہا جاؤ صاحب تو آپ نے دیکھا ہمارے جو بڑے تھے باپ دادا اس زمانے کے اندر فارم کی مرغی بھی نہیں تھی فارم کے انڈے بھی نہیں تھے اس کے بعد انجیکٹ کر کر انڈے پیدا کیے جانے لگے پھر ان انڈوں کو فارم میں رکھ کر فارم کے چوزے پیدا کیے جانے لگے کیا دنیا نہیں جانتی کہ جو مرغی ناٹی ہوتی ہے اس کے وٹامنس میں اور جو انڈا ناٹی ہوتا ہے اس کے وٹامنس اور طاقت میں اور فارم کے انڈے اور فارم کی مرغی میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے شیطان نے کہا یہ جو عمرے کو جا رہے ہیں یہ فارم کے مسلمان ہیں یہ جو حج کو جا رہے ہیں یہ فارم کے مسلمان ہیں یہ جو مسجد تعمیر کر رہے ہیں یہ جب مرغی کے لائن میں امپروومنٹ ہوا ترقی ہوئی سائنس اور ٹیکنالوجی آگے بڑھی تو شیطان سائنس ٹیکنالوجی نہیں جانتا تو اس نے بھی ناٹی مسلمان بنائے فارم کے مسلمان بنائے ناٹی مسلمان اشراق پڑھتا ہے ناٹی مسلمان تحجد پڑھتا ہے ناٹی مسلمان پنج وقت نوازی ہے ناٹی مسلمان چہرے پر سنت رکھتا ہے جسے دیکھو چہرے پر سنت پیشانی پر نماز کا گھٹا حلال و حرام کی تمیز آنکھوں میں حیا عورت میں پردہ اور دکان نماز کے وقت شٹر ڈاؤن تو سمجھ لو یہ ناٹی مسلمان ہے حیال حیال الفلاح کے بعد کتے کی طرح پڑا ہوا ہے اور دکان کے اندر لگا ہوا ہے صبح نہار پیٹ سوا لاکھ پیغمبروں کی سنت نکال کر پیشاب کی نالی میں ڈال رہا ہے تو یہ شیطان کے فارم کے انڈے کا مسلمان ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ فارم کا مسلمان مسجدیں بن لے اتنے کروڑ کی مسجد بنا اتنے لاکھ کی مسجد بنا جا تو بن لے قرآن شریف میں سور پارے میں سورہ کہف کے آخری رکو میں اللہ نے فرمایا کہ ایمان کے بغیر تمہارے اعمال بیکار ہیں حدیث میں آیا قیامت میں کچھ لوگ آئیں گے یہ سوچ کر پہاڑوں کی شکل کے اندر ان کو ثواب دیا جائے گا عہد کے پہاڑ کی شکل میں ہمالیہ کے پہاڑ کی شکل میں اور قیامت کے دن ہوا ام منصورا وہ ایسے ہوگا جیسے دھول ریگستان کے اندر یہ ہوتا ہے آدمی کو پیاس لگتی ہے سوچ لگتی ہے دھوپ چل ملاتی ہے اور جب ریت پر دھوپ پڑتی ہے تو دور سے مسافر کو وہ پانی کا چشمہ نظر آتا ہے اور قریب جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے ریت بالو پھر وہاں سے ایک اور جگہ نظر آتی ہے لگتا ہے کہ یہاں پانی کا چشمہ ہے تو پھر وہاں قریب جاتا ہے اس کو سرابا کہتے ہیں یہی سرابا ہے یہ حج یہ عمرہ یہ نمازیں یہ مسجدوں کی تعمیر یہ صدقہ یہ چندہ ایمان نہیں ہے ایمان کے بغیر جو چاہے کر لو رات میں مغرب کے بعد اگر مچھر کی بتی گھر میں نہ ہو سب سے پہلا اہتمام مسافر کے لیے اور گھر میں رہنے والوں کے لیے کیا کیا جاتا ہے سردی کے آنے کے بعد سب سے پہلے کیا چیز دیکھی جاتی ہے گرمی کے آنے کے بعد سب سے پہلے کیا چیز دیکھی جاتی ہے بچے کے پیٹ میں مروڑ ہو کیا ماں باپ بے چین نہیں ہوتے بچے کے سر میں درد ہو کیا ماں باپ بے چین نہیں ہوتے میرے اللہ نے کہا یا یو اللہ دینا آمنفا کم وہلی کم نارا ایمان والو تم اپنے آپ کو اس آنکھ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو پیٹ کے درد سے تمہیں پریشانی بیوی ذرا رات کو بے قراری ہی بیگم کہیں یہاں درد تو نہیں وہاں درد تو نہیں برا سپنا تو نہیں دیکھا قبر میں جا کر بیگم کا کیا اثر ہوگا ایمان ہوتا تو نہیں سوچتا میرے مرنے کے بعد ہائے میری اولاد کا کیا ہوگا میری بیوی کا کیا ہوگا میرے خاندان کا کیا ہوگا میرے قبیلے کا کیا ہوگا ارے مرنے کے بعد قبر میں کیا ہوگا ایمان کا تقاضا نہیں ہے ارے تیرے مرنے کے بعد تیری اولاد کتنی مدت زندہ رہے گی تیرے مرنے کے بعد تیری بیوی کتنی مدت زندہ رہے گی ہمیشہ اس کا سہاگ باقی رہے گا اس کا حسن باقی رہے گا اس کی خوبصورتی باقی رہے گی حضرت علی کرم اللہ وجہ ایک مرتبہ قبرستان سے گزرے اور ایک قبر کو کتاب کرتے ہوئے بڑا عجیب و غریب جملہ انشاد فرمایا اہل قبور بتاؤ تمہاری حالت کیا ہے السلام علیکم یا اہل القبور پہلے سلام کر دیں اور دوسرا جملہ کیا پوچھتے ہیں خیریت ہے کیا اللہ نے طاقت دی اللہ نے قوت دی کہ مردوں سے بات کرے حضرت علی وقتی طور پر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ کرامت دی ہوگی السلام علیکم یا القبور سلامتی ہو تم پر اللہ کی بتاؤ تمہاری خیریت کیا ہے اور ہماری خیریت یہ ہے کہ تمہارے جانے کے بعد تمہاری بیویوں نے دوسروں سے نکاح کر لیا تمہاری خیریت یہ ہے کہ تمہارے جانے کے بعد تمہارے مکانوں میں دوسروں نے قبضہ کر لیا تمہاری خیریت یہ ہے کہ تمہارے جانے کے بعد تمہارے بیلنس پر دوسرے قابض ہو گئے تمہاری خیریت یہ ہے تمہارے جانے کے بعد تمہاری تجوریوں کے دوسرے مالک ہو گئے بتاؤ کیا ہے تمہارا حال و چال تم جس چیز کو چھوڑ کر گئے تھے بیوی وہ غیر کی ہو گئی جس اولاد کو چھوڑ کر گئے تھے تمہاری طرح کسی اور وہ جوڑو کا غلام بن گیا تمہاری دولت تمہارے انتظار میں دیکھ تمہارا راستہ دیکھ نہیں رہی ہے تیوری نہیں دیکھ رہی ہے تمہاری حالت بتاؤ تمہارے پچھلوں کی حالت تو یہ ہے اب بتاؤ تم پر کیا بیت رہا ہے یہی ہوگا دنیا کی کوئی بیوی تیرے ساتھ دفن نہیں ہوگی کوئی اولاد تیرے ساتھ قبر میں نہیں آئے گی مر رہا ہے کمی ایک نعرہ شداد کا تھا ایک نعرہ نمرود کا تھا ایک نعرہ فرعون کا تھا وہ انا رب کو ملالا کہتا تھا وہ ربی اللہ ربی اللہ کہتا تھا میں رب ہوں میں اللہ ہوں کہتا تھا وہ شداد تھا جس نے جنت بنائی وہ نمرود تھا جس نے وزارت بنائی وہ قارون تھا جس نے دولت بنائی وہ فرعون تھا جس نے انا رب کو ملالا کہا اور آج کا فرون کہتا میری جرو میرا مال میری دولت میری اولاد آؤ قبرستان میں اب تو سی سی کیمرہ ہے اس کیمرے کو لگاؤ کسی مرد کے ساتھ کوئی بیوی دفن ہو رہی ہو اور کسی عورت کے ساتھ کوئی مرد دفن ہو رہا ہو پوچھو حضرت علی پوچھ کر چلے گئے کہ تمہارے امبال کا یہ حالت ہے تمہارے دولت کی یہ حالت ہے تمہاری بیویوں کی یہ حالت ہے تمہاری اولاد کی یہ حالت ہے اب ہماری کیا ہوگی کوئی اسپیشل ہوگی ہماری بیوی ہمارے ساتھ قبر میں آئے گی ہمارا مال پوٹلی بنا کر ہمارے کفن میں رکھا جائے گا کیا حالت ہے ہماری ایمان نہیں ہے ایمان نہیں ہے نماز بھی ہے روزہ بھی ہے زکات بھی ہے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا نا کہ رسم آزاد رہ گئی روح بلالی نہ رہی اذان کے کلمات تو ہیں لیکن حضرت بلال ہمشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تڑپ باقی نہیں ان کا جذبہ باقی نہیں ہے ہر دن کے کلمات مدینہ طیبہ کے اندر جب حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت حسن حضرت حسین نے مجبور کیا دیکھو ہمارے نانا کا واسطہ تمہارے پیغمبر کا واسطہ ایک مرتبہ مدینہ طیبہ آؤ ایک مرتبہ مدینہ طیبہ آؤ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا نہ مجھ سے رہا نہیں جائے گا لیکن نبی کے ان پیاروں کی پیاروں کا اصرار تھا تڑپ تھی نہیں بلال آپ کو آنا پڑے گا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اذان دینی پڑے گی حضرت بلال آئے رضی اللہ تعالیٰ اور وہ میزنا نا کہ جہاں پر کھڑے ہو کر آخا کے زمانے میں آپ اذان دیا کرتے تھے جب آپ نے وہاں کھڑے ہو کر اذان دی جو کھڑا ہوا تھا وہ گر گیا جو گرا ہوا تھا وہ بے ہوش ہو گیا مدینے طیبہ کے اندر ایسے لگ رہا تھا کہ ہر گھر سے ایک ایک موتا نکلی ہوئی ہے کلی بات بھائی تیری مسجد میں میری مسجد میں تیرے محلے میں میرے محلے میں جو آزان لگائی جاتی ہے حضرت بلال کے لیے اسپیشل الفاظ نہیں تھے ایک آزان دی مدینے طیبہ کے اندر کوہرام مچ گیا عورتیں دھاڑے مار کر رونے لگی نوجوان بے ہوش ہو گئے بوڑھے دیوانہ وار جنگل کی طرف نکل گئے ایک اذان کے کلیما سن کر اسی کو علامہ اقبال نے فرمایا رسمیں ادا رہ گئی روح دلالی نہ رہی شیطان نے کہا اذان بھی دو اقامت بھی پڑھو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اذان دینے سے جتنی دور تک اذان کی آواز جاتی ہے شیطان بھی خارج کرتا ہوا بھاگتا ہے آج کے معذنوں کو جو بے وضو اذان دیتے ہیں اور حرام کھا کر فاتحہ کا اور چہلم کا اور ناجائز چیزیں کھا کر وہ ریخ تو خارج کیا کرواتا ہے موزین کے لیے خارج کروا دیتا ہے پہلے اذان مسجد میں دیتا ہے بعد میں موزن جا کر وضو کرتا ہے پہلے کا موزن اذان دیتا تھا شیطان کے لیے خارج ہوتی تھی اب شیطان موزن کے لیے پہلے خارج کراتا ہے اور بعد میں اذان دلاتا فجر میں کبھی پہلے پہنچو مسجدوں کے اندر نائنٹی پرسینٹ مؤذن اذان دیں گے پھر آدھے گھنٹے میں بیت الخلا کریں گے وضو بعد میں کریں گے کیا اثر ہوگا اس کی کیا تاثیر ہوگی ایمان نہیں ہوگا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا حدیث میں آتا ہے ایک صحابی اللہ کا قرآن پڑھ رہے تھے اور جیسے جیسے پڑھتے جانور بدکتا تھا پڑھتے جانور بدکتا اور تلاوت کو چھوڑتے تو جانور خاموش ہو جاتا فجر تک تحجد تک یہی کیفیت رہی اور تحجد پڑھی آخا کے پیچھے آپ نے فجر کی نماز کو ادا کیا اور یہ کیفیت بیان کی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آج رات میرے ساتھ بڑا عجیب و غریب ماجرا پیش آیا کہا کہ کیا میں تلاوت کرتا جانور بھجکتا میں خاموش رہتا تو وہ خاموش رہتا میں زور سے تلاوت کرتا اور ایک جھٹکا لگتا اس کے جسم میں صبح تک یہی قیفیت رہی آقا نے فرمایا اگر کچھ دیر تم اللہ کے قرآن کو ایسے ہی پڑھا کرتے میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم آسمان کے فرشتے تمہیں اٹھانے کے لیے اور تمہارے منہ کو بوسا دینے کے لیے اتر جاتے ہیں آج آنکھ پر شیطان آتا ہے آتا نہیں آتا لوگ کہتے ہیں آتا ہے میں تو کہتا ہوں کہ شیطان پر شیطان نہیں آتا شیطان مسلمان پر آتا ہے داڑی منڈا پہلے ہی شیطان بے نمازی کتا پہلے ہی شیطان حالت جنابت میں رہنے والا پہلے ہی شیطان اب شیطان کو کیا ضرورت شیطان کے اندر شیطان آئے بے پردہ عورت پہلے ہی شیطان قانون کو غلام بنانے والی عورت پہلے ہی شیطان اب شیطان میں شیطان کیوں آئے کھانا کھایا ہوا ہو پھر مجھے کھانے کی ضرورت کیا ہے بھوکا آدمی کھائے جگہ خالی ہو عمارت بنائی جائے شیطان پہلے ہی اب اسے چوہا کاٹا شیطان کو جو اس کے آنگ میں آئے گا چلو اگر کسی کے آنگ میں شیطان آیا آپ دیکھیے قرآن پڑھیے تو آپ دو آیت پڑھیں گے تو وہ چار آیت پڑھے گا وہ چار آیت پڑھیں گے وہ سورت پڑھے گا حدیث پاک میں آتا ہے کہ آیت الکرسی شیطان کو جلا کر بھسم کر دیتی ہے آیت الکرسی اور شیطان جمع نہیں ہوتے حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیت المال کا نگہبان بنا کر نائٹ واچمین بنا کر محافظ بنا کر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رات میں حفاظت کے لیے مقرر کر دیا بڑی داڑی کی شکل میں امامے کی شکل میں بزرگ کی شکل میں مسافر کی شکل میں شیطان آیا اور کہنے لگا ابو ہریرا بہت پریشان ہو ذرا غلہ اناج دے دو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھا کوئی نیک و کار مسافر مدینہ طیبہ کے اندر آیا ہے تو آپ نے اس کو غلہ اناج دے دیا صبح میں آپ نے آخا کو ذکر کیا آخا نے فرمایا یہ شیطان تھا وہ میرے اب کیا آیا تو نہ دینا اب دوسری رات آیا اب پھر اور بھاری شکل ہاتھ میں آسا ایک ہاتھ میں چندے کی بیات مسافرانہ کیفیت چہرے پر سفید داڑھی کل کالی داڑھی تھی اور رہنا گیا حضرت ابو ابوریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا آخا نے جس شیطان کے بارے میں کہا کوئی اور ہوگا وہ بات پہ آئے گا یہ بیچارہ اللہ والا اگر میں نہ دوں اس کو غلہ اور اناج یہ بھوکا مر جائے گا آپ نے دے دیا تحجد ہوئی فجر ہوئی آخا نے کہا ابو وہ ریرا دھوکا کھا گئے تھے وہ شیطان تھا کہا کہ آقا یہ تو بھی بدل بدل کر آتا ہے کیا کیا جائے فرمایا کہ اب کی مرتبہ آئے تو آپ آئیتل کرسی پڑھنا اس لیے ایتل کرسی اور شیطان جمع نہیں ہوتا اب آیا حضرت ابو ریرا رضی اللہ تعالیٰ نے ایتل کرسی تلاوت شروع کر دی ری خارج کرتے ہوئے بھاگنا شروع کر دیا اب سمجھ گئے کہ یہ شیطان تھا تو تیسری رات شیطان کے شر سے محفوظ ہو گئے اللہ کا قرآن اور شیطان جمع نہیں ہوتے قرآن شریف میں کہا فیضا کرو تل قرآن بلّہ مین شیطان الرجیم کہ جب تم قرآن پڑھو اوز باللہ پڑھ لو شیطان بھاگ جائے گا اب شیطان تو سورہ بقرہ سناتا ہے ہمیں اللہ کی قسم آئٹل کرسی سناتا ہے آپ ایک آیت پڑھو دس آیتیں پڑھتا ہے ایک سورت پڑھو دس سورتیں وہ عالم کے شکل میں عالم کے پیٹ میں داخل ہوتا ہے مفتی کے شکل میں مفتی کے پیٹ میں شیخ الحدیث کے شکل میں شیخ الحدیث کے پیٹ میں آخر یہ قرآن تو وہی ہے جس کا وہ ہریرا میں پڑا تھا اور شیطان بھی خارج کرتے ہوئے گیا تھا یہ اذان وہی ہے جس کو حدیث میں کہا گیا کہ ان کلمات کے کہنے سے شیطان بھی خارج کرتے ہوئے جاتا ہے پھر کیا وجہ وجہ یہ کہ پڑھنے والے کا ایمان نہیں شیطان نے کہا کہ لاکھ قرآن پڑھ لے ایمان کے بغیر میں نہیں بھاگوں گا اور ایمان کے ساتھ بسم اللہ پڑھ لے تیرے ملک کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ ایمان لے کر آئے قوم کے لوگوں نے کہا ارے آبا اجداد کے دین کو چھوڑ دیا خاندان قبیلے کے بتوں کو چھوڑ دیا دیکھے تجھے تباہ کر دیں گے برباد کر دیں گے وہ ہماری طرح کچے مومن نہیں بنے تھے کچے مسلمان نہیں بنے تھے فارم کے مسلمان نہیں بنے تھے پکے سچے خون کے قطرے قطرے نے اللہ کے اللہ کے نبی کی محبت دی کہا کہ جو چاہے تم کر لو آزما لو میرے ایمان کا امتحان لے لو اس وقت سرزمین عرب کے اندر جیسے آج سائنائڈ ہے خطرناک زہر کہ آدمی جیپ پر رکھا فوراً اس کا اثر دل دماغ پر ہوا ایک سیکنڈ میں مر جاتا ہے آدمی جس کو ایل ٹی ٹی والے استعمال کرتے ہیں جس کو غیر قوم خودکشی کے لیے استعمال کرتے ہیں اس سے زیادہ خطرناک زہر سرزمین عرب کے اندر تھا ایک قطرہ نہیں ایک گھوٹ نہیں پوری ایک بوتل لا کر رکھی حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہا کہ خالد آج تیرے ایمان کا امتحان ہے آج تیرے اسلام کے پرچے کا ایگزام ہے اگر تو سچا ہے اسے پی کر بتا یہ کیا بات ہوئی ٹرین آ رہی ہے اور کوئی ہم سے کہے تم مومن ہو تو پٹری پر لیٹ جا تو ٹرین تو اپنا کام کرے گی تو مومن ہو اس کاٹے کو کھا لے اس سانپ سے ڈس لے اس بچو کا ڈنگ مار لے بچو ڈنگ مارے گا سانپ ڈسے گا ایمان ہو اللہ پر بھروسہ ہو اللہ پر توکل ہو تو ایک بسم اللہ کلام پاک کی چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ آیتیں نہیں آیت الکرسی نہیں سورہ بقرہ نہیں منزل نہیں سورہ یاسین نہیں کہا کہ تم جو چاہے کرو لو بوتل کو لایا گیا کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الذی لا میں ما شیون شیء فی السماء یہ پڑھ کر آپ نے گھٹ پی لیا دنیا بھیگتی رہ گئی کہ وہ زہر کا سوا حصہ سوا قطرے کا سوا حصہ ایک انسان ایک آبادی کو تباہ کر سکتا ہے آج خالد ابن ولید بسم اللہ پڑھ کر اللہ کا نام لے کر اسے پی لیا اپنی جگہ پر ثابت کر ایمان تھا بسم اللہ کام کر رہا تھا ایمان تھا ایت الکرسی کام کر رہی تھی ایمان تھا نماز کام کر رہی تھی ایمان تھا حج کام کر رہا تھا ایمان تھا زکات سب کا خیرات مساجد کی تعمیر کام کریں گے ایمان کے بغیر بہت اور ہمالیہ پہاڑ کے بغیر تم نے کیا نہ لو شیطان کہے گا جاؤ مرو ہندوستان آزاد ہو کر پینسٹھ سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہمارے کابرین نے اس ملک کے لیے جو قربانی دی آزادی کے لیے آج ہم یہ سمجھتے ہیں یہ دین سے آزادی کی ہمیں ملی ہے انگریزوں کی غلامی سے نہیں یہود و نصارہ کے طریقوں سے نہیں حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی قبر پر جا کر اگر کوئی اللہ سے یہ طاقت لے کر حضرت شیخ الہند کی قبر سے سوال کرے اور اللہ حضرت شیخ الہند کی قبر کو جواب دینے کی طاقت دے تو حضرت شیخ الہند یہی کہیں گے حضرت شیخ الاسلام یہی کہیں گے حضرت امداد اللہ مہاجر مکی یہی کہیں گے کہ ہم نے اپنی جان کو لٹایا اپنے مال کو لٹایا اپنی آل اولاد کو لٹایا ہندوستان کے مسلمانوں کے دین کی حفاظت کے لیے آج آزادی کے کیا مانے نبی کی شان میں گستاخی کرو آزادی ہے آپ نبی کی شان میں گستاخی کرو کوئی آپ کو پکڑ دھکڑ نہیں داڑھی مڑو کوئی پکڑ دھکڑ نہیں آپ امامہ پہنو شک کی نگاہ سے دیکھے جاؤ گے داڑھی رکھو شک کی نگاہ سے دیکھے جاؤ گے نبی کے طریقے پر چلو سب سے پہلے آپ کے خاندان قبیلے کے لوگ شک کی نگاہ سے دیکھیں گے ہندوستان کی حکومت آپ کے پیچھے جاسوس کل لگا دے گی اور کارٹون بناؤ گندے گانے بناؤ سکسی فلم بناؤ سکسے گانے بناؤ جھوٹ کو عام کرو دھوکے کو عام کرو نقلی دوائیں بیچو کرکٹ کا کھلواڑا کرو کھیل کو آپ بناؤ سٹا بناؤ لوگ قوم آپ کو ہیرو مانے گی میڈیا کے اندر حق بات کہو پکڑے جاؤ گے اور جھوٹ کو عام کرو اور جتنا کرو گے اتنی عزت ملے گی گویا یہ آزادی ہمیں دین پر چلنے کے لیے نہیں نبی کے سنتوں سے آزادی ملی ہے دین کی غلامی سے آزادی ملی ہے کہ ہر مسلمان آزاد ہے اپنی بیوی کو ٹائٹ برقع پہنائے کنکر کا برقع پہنائے چہرہ کھلا رکھے چہرہ بند رکھے ہاتھ میں گلوز پہنائے نہ پہنائے پیر میں ساتھ آزاد ہے ہندوستان کی آزادی کا مطلب عورت کا دھوبڑ دکھاؤ یا چھپاؤ سینا دکھاؤ یا چھپاؤ چہرہ دکھاؤ یا چھپاؤ یہ ذہنیت لارڈ میکانے کی جو نظام تعلیم ہے اس نے ہندوستان کو آزاد تو کرا دیا جسمانی طور پر روحانی طور پر آج بھی عدالتوں کے اندر کانوینٹوں کے اندر کالجوں کے اندر یونیورسٹیوں کے اندر جو ذہن دیا جاتا ہے وہ اسلام مخالف ذہن دیا جاتا ہے اب اپریل اور مئی کے زمانے میں ماں باپ اپنے بچوں کو اچھی جگہ تعلیم دینا چاہتے ہیں اور اچھی جگہ تعلیم کا مطلب اگر کسی اسکول کا سلیبس امریکہ سے ملتا ہے برطانیہ سے ملتا ہے کوئی کالج والے اور کوئی یونیورسٹی والے اگر یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہاں پڑھنے کے بعد تمہیں برطانیہ میں ٹریننگ کے لیے بھیجا جائے گا پہلے مرے گا مسلمان ہر جگہ ایمان پر ڈاکے اسلام پر ڈاکے ایمان چھیننے کی کوشش ساری دس لاکھ ویب سائٹ انٹرنیٹ پر اسلام اور قرآن کے نام پر ڈال رکھا ہے دس لاکھ صحیح ویب سائٹ ڈھونڈنے سے نہیں ملتے اگر مل رہے ہیں کتنے مسلمان ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں مجاہدوں کی خبریں آپ تک پہنچتی ہی نہیں پہنچتی ہیں دہشت گردی کی شکل میں خونخار بھیڑیوں کی شکل میں اور حقیقت کچھ اور ہوتی ہے حقیقت کچھ اور ہوتی ہے یہ میڈیا وار ہے یہ میڈیا جنگ ہے اس کے لیے سانیہ اور شعیب ملک ان کا عشق و معاشقہ اور ان کی شادی قوم کا اہم ترین مسئلہ ہے قوم کو پینے کے لیے پانی نہ ملے کوئی بات نہیں ایجوکیٹڈ نوکری نہ ہونے کی وجہ سے خودکشیاں کریں کوئی بات نہیں آج کا ہم مسئلہ سانیہ اور شعیب کی شادی کا مسئلہ آج کا ہم مسئلہ ہندوستان کے خاتون جاسوسی کے الزام میں پکڑی گئی اتنے سالوں کے بعد اب میڈیا کہتا ہے کہ وہ دو چار سال آٹھ سال پہلے مسلمان ہو چکی تھی تب تجھے معلوم تھا اس وقت یہ خبر میڈیا میں کیوں نہیں آئی اب ایک جرم اس کے ساتھ لگا ہے ایک جاسوسی کا الزام لگا ہے تو لوگ کہیں گے یہ دہشت گرد ہے یہ ملک کی بے وفا ہے یہ غدار ہے اس غداری اور بے وفائی اور دہشت گردی کے الزام کو دھونے کے لیے کہا کہ یہ پہلے ہی مسلمان ہو چکی تھی ہے علم آپ کو کیا مقصد ہے اس کو اسلام کی طرف منسوخ کرنے کا بڑے بڑے کلاکار بڑے بڑے اداکار بڑے بڑے باکسر اور بڑے بڑے فوجی افسر افغانستان میں ہر آئے دن مسلمان ہو رہے ہیں اس کی خبر نہیں ہے ہندوستان کی ایک جاسوس عورت پکڑی جاتی ہے غداری کا الزام لگتا ہے اس غداری کے الزام کے ساتھ اس جاسوسی کے الزام کے ساتھ اور اسے بری شکل میں پیش کرنے کے ساتھ اب یہ خبر دی جاتی ہے کہ سنا ہے کہ چھ سال پہلے وہ مسلمان ہو چکی تھی سینکڑوں فوجی افغانستان میں جا کر امریکہ کی بربریت کو دیکھ کر افغانیوں کی سچائی کو دیکھ کر طالبان کے مجاہدے کو دیکھ کر ان کی عدالت صداقت اور ان کی حقبوئی کو دیکھ کر روزانہ سینکڑوں مسلمان ہو رہے ہیں سرزمین عرب کے اندر بیسوں فوجی مسلمان ہو رہے ہیں تنگا چکے ہیں وقت کی فرعون کی بربریت سے آج تک میں ملتا ہے یہ سی ایم میں ملتا ہے کیا ملتا ہے کیا ملتا ہے ایک داڑھی والا ایک کیمیکل کے ساتھ برطانیہ کے ایئرپورٹ پر پکڑا گیا آج تک ہندوستان کی آزادی سے لے کر اب ایک بج کر پچاس منٹ کسی مدرسے کے اندر کوئی سیکسی اسکینڈل ہوا کسی مدرسے کے اندر کوئی غبن ہوا کسی مدرسے کے اندر دھرم کے نام پر کسی عورت کی آبرو لوٹی گئی کون سا ان کا آشرم ہے کون سا پنڈت ہے جو اسکینڈل سے خالی ہو سیکس ریکٹ سے خالی ہو اگر یہ کام مسلمان کرتا اس کو آسمان پر چڑھا کر بریکنگ نیوز بنا کر ہر آدھے گھنٹے کے اندر مولوی کو دکھایا جاتا یہ مولوی کے روپ میں شیطان ہے یہ لوتی کام کرتا ہے یہ اسکینڈل کرتا ہے یہ قدم کرتا ہے یہ دھوکہ کرتا ہے ہر دن دلی کے اندر وہ بابا گجرات کے اندر وہ بابا مدراس کے اندر وہ پنڈت پلا جگہ یہ آشرم میں پلا جگہ فلاں سب دھوکے باز بعد مکار تیار دیش کے دشمن ملک کے دشمن انسانیت کے دشمن لیکن میڈیا اس کو بتاتی ہے کیا کیا داڑھی والوں نے ایک ہوائی جہاز کے اندر ایک ایئر ہوسٹس سے کچھ سختی سے کلام کیا اب اس کو ایک ہفتہ دکھائیں گے کہ تینتیس ہزار فٹ کی بلندی پر ایک داڑھی والے نے دہشت گردی کا نمونہ پیش کیا اس نے کہا کہ کھانا لا کر دو پانی لا کر دو ہمارے ساتھ نیک سلوک کرو اس کی جو ڈیوٹی تھی اس کو انجام دینے کے لیے کہا موبائل فون میں لگاتار دو داڑی والوں نے آپس میں بات چیت کی ٹیک آف ہونے کے آدھے گھنٹے کے بعد اس سوائی جہاز کو بلا لیا گیا اور ان داڑی والوں کو گرفتار کر لیا گیا اور اس موبائل کی تحقیق کی گئی کہ آخری کیا بات کر رہے تھے چپے چپے کے اندر عورت کی آبرو کے لٹے رہے مال کے لٹے رہے ایک ایک مندر کے اندر لاکھوں کا کروڑوں کا گھٹالا کسی مدرسے والے نے سڑک کی لائٹ کو تک آج تک نہیں پھوڑا کسی بس کو جلانا کسی ٹرین کو جلانا اور یہ کمینے مسلمان کم وقت مانتے چلے جا رہے ہیں بھائی داڑھی والوں نے بدنام کر رکھا ہے صاحب تو داڑھی کیوں نہیں رکھتا داڑھی والوں نے بدنام کر رکھا ہے اور ایک جملہ دوہراتے ہیں مانا کہ ہر مسلمان دہشت گرد نہیں لیکن ہر دہشت گرد داڑھی کیوں رکھتا ہے یہ جملہ اس حرام زادے نے چلایا میڈیا میں کہاں ہے داڑھی یہ جو جھارکھنڈ کا شبو سیرین ہے قاتل ہے اور اس کو عہدے تک پہنچایا گیا جیلوں کے اندر قاتل ہے آج الیکشن لڑ رہے یہ دہشت گرد ہیں ملاوٹ کرنے والے عزتوں پر آبرو پر دھرم کے نام پر مذہب کے نام پر ڈاکہ ڈالنے والے لیکن بتایا کسے جا رہا میں نے کہا نا ایک مدرسہ بتاؤ ملک کی غداری کے اندر بلکہ ملک کی وفاداری میں یہ تو مر رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کے دھارا میں مت جاؤ گزشتہ جمعہ سے اس جمعہ تک بنگلور کی بڑی مسجدیں اور بنگلور کے بڑے ادارے پنڈتوں کے ان کے مٹوں میں گئے ہیں اور ان کی سامیوں کو اپنی مسجدوں میں اپنے مدرسوں میں بلائے ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہندوستان میں ہم اور تم ایک ہیں کیا ضرورت ہے صاحب ہم سچے تھے سچے ہیں سچے رہیں گے تمہاری وجہ سے ہم نہیں جھکیں گے یہ کیا گتا گئی مٹوں میں جا کر ان کو قرآن دینا ان کے پاؤں پڑھنا اور یہ ثابت کرنا کہ تمہارے مٹوں کا حساب ہے اخبار ہم دکھائیں گے تمہارے مٹوں کا حساب و کتاب صحیح ہے تم سچے ہو دیانت دار ہو یہ بھی چور وہ بھی چور یہ بھی مار کر کھاتے ہیں وہ بھی مار کر کھاتے ہیں اب یہ دونوں مل کر حکومت کو دھوکہ دیتے ہیں ہم بھی صحیح یہ بھی صحیح ہے مذہب کا بھید بھاؤ نہیں وہ آشرم کے نام پر کماتے ہیں تو ہم جو ہے کالج اور مدرسے کے نام پر کماتے ہیں یہ اس کو پھول مالا پہنا رہا ہے وہ اس کو پھول مالا پہنا رہا ہے ضرورت نہیں ہے حرام کا بچہ سرٹیفکیٹ دے حلال کے بچے کو سرٹیفکیٹ دینے کی ضرورت نہیں ابو کہنا کافی ہے امی جان کہنا کافی ہے میرے ابا کو ابا کہنے کے لیے تجھے سند ماننے کی ضرورت نہیں ہے میری امی کو امی کہنے کے لیے تجھے سبوت ماننے تو کون ہوتا ہے یہ میرا ابا ہے یہ میری اما ہے ہم ملک کے وفادار ہیں تو ہم سے کیا سند مانگتا ہے سند آشرم والوں سے مان پنڈتوں سے مان آبرو لوٹنے والوں سے مانگ اولاد کا قتل کرنے والوں سے مانگ بلی چڑھانے والوں سے مانگ آگ میں جھلسانے والوں سے مانگ زندہ درگور کرنے والوں سے مانگ میں ان سے صنعت جو حکومت کا گھوٹانا کروڑوں کے اندر کرتے ہیں راہ میں رہتے ہیں انٹیلیجنس میں رہتے ہیں پولیس میں رہتے ہیں ملٹری میں رہتے ہیں اور دہشت گردوں سے ساز باز کرتے ہیں یہ ہے دہشت گرد ماؤ نواز کو کبھی دہشت گرد کہا گیا ایل ٹی ٹی کو کبھی دہشت گرد کہا گیا نہیں کر رہے ریلوے اسٹیشن کے ریلوے اسٹیشن اڑا رہے ہیں وہ پورا پولیس اسٹیشن کڈنپ کر رہے ہیں اغوا کر رہے ہیں کیا کیا مسلمان میں تو کہتا ہوں مسلمانوں کو بزدلی کا واٹ دو صاحب گانے تم نے بنائے نبی کی شان کی گستاخی کے مسلمان نے کہا صبر کرو تم نے کناڈا اخبار میں نبی کی شان میں گستاخی کی مسلمان نے کہا چوڑیاں پہنو بزدلی کا آوارڈ ہمیں دو ہجڑا پن کا آوارڈ دو کمزوری کا آوارڈ دو دہشت گردی بہت اونچی چیز ہے بہت اونچی چیز ہے یہ بہت اونچے لوگ اچھے لوگ کرتے ہیں جو دین سے محبت کرنے والے نبی پر جان دینے والے قرآن پر جان نچھاور کرنے والے یہ للو پنجو کا کام نہیں ہے یہ جس نے داڑھی رکھی جو جماعت میں گیا جو مدرسے میں پڑا جو دو تین دن نماز شروع کر کے ہوا دہشت کر دماغ خراب ہے تمہارا کسی کتے نے تمہیں کاٹ لیا بہت اونچی چیز ہے صاحب وہ بھوکو مرتے ہیں وہ بسکٹ اور کھجور کھا کر افطاری سحری کرتے ہیں بہت اونچا لقب ہے جو چیز تم دہشت گرد سمجھ کر تم کہہ رہے ہو اتنے لائق نہیں ہے اللہ کرے ہو جائے اللہ امین کرے تمہاری زبان کو ہر نوجوان مجاہد بن جائے ہر نوجوان دین پر مرنے والا بن جائے ہر نوجوان کی زندگی کا شیار پل امنا سلاتی ونسکی ومحیا و للہ و مماتی یہاں فرقہ پرستی میں مر رہا ہے مسلمان میری مسجد کا مینار اونچا اس کی مسجد کا مینار اونچا میری جماعت میں اتنے افراد اس کی جماعت میں اتنے افراد یہ جماعت اسے کافر ہمیں فرصت پہلے اس سے ملے نا ہندوستان کا مسلمان کہاں سے کہاں چلا گیا آج پورے اسلام کے دشمن اور کفر کے پجاری متحد ہو چکے ہیں میں نام الگ الگ نہیں لینا چاہتا وہ کسی پارٹی کا وہ کسی پارٹی کا لیکن اسلام دشمنی میں سب متفق اور متحد سپریم کورٹ کے اندر ابھی فلم کی اداکارہ کا مقدمہ باعزت اس کو بری کیا گیا کیا تھا مقدمہ اس نے کہا ہندوستان کے اندر آزادی کا مطلب یہ ہے کہ شادی سے پہلے مرد عورت ملاپ کر سکتے ہیں سپریم کورٹ نے کہا یہ آرٹیکل 27 یا 17 کے بالکل موافق ہے کتا کتی کو لے جا سکتا ہے پارک میں منہ کالا کر سکتا ہے یہ آزادی کے خلاف ہے کہ کسی مرد کو پابند کیا جائے کہ وہ لڑکی پر ہاتھ نہ ڈالے اپنی بیاہ کا دلہن پر ہونے سے پہلے دلہن وہ ہاتھ نہ ڈالے یہ آزادی آزادی اس کا مطلب ہے دین کو توڑو حیا کو توڑو شرم کو توڑو نبی کے طریقوں کو توڑو داڑھی مڈاؤ اور کرو پیچھے پابندی لگے گی پیچھے جاسوس لگیں گے دہشت گردی کا الزام لگے گا اے اللہ کہاں سے کہاں چلا گیا مسلمان کفر متفق ہو چکا ہے اور گجرات وغیرہ کے پروگرام میں جاتے ہیں وہاں سننے میں آتا ہے دیوبندی بریلوی جھگڑا آج بھی بام عروج پر ہے ماں مارنے والا یہ نہیں پوچھ کر مارتا تو دیوبندی ہے یا بریلی وہ دیکھتا ہے مسلمان دے مار اماما رکھا مار یہ اماما عرس کا ہے قوالی کا ہے یا اماما نظام الدین کا ہے نہیں پوچھتا یہ ٹوپی دو پلی ہے نہرو ہے منا ابرار صاحب کی ہے نہیں پوچھتا دے مار داڑھی ہے مارا کچکشی ہے لمبی ہے مٹھی ہے اس نے ناپا نہیں اسلام کا نام سنا اور مارا اور ان حالتوں کے اندر مسلمان فرقہ واریت کے اندر مبتلا ہے گجرات کی سرزمین میں یہ جو بریلوی لوگ ہیں یہ کل بھی بکاؤ تھے آج بھی بکے ہوئے ہیں وہاں کے بعد حضرات نے بتایا کہ غیر قوموں کے ساتھ مل کر انہوں نے مسجدوں کو جلایا ہے مسلمانوں کے مکانات کو تاراج کیا ہے ان کے گودام کو لوٹا ہے میرے پیروں تلے زمین کھسک گئی وجود کام گیا میں نے کہا کہ تم اللہ کی قسم کھا کر یہ بات بیان کر سکتے ہو کہ مسلمان یہ کام کرے گا اس زمانے کے اندر گجرات کی سرزمین کے اندر ہاں ہاں مولانا فلاں صاحب ہیں ان کو بلائیے بلایا ہاں ہاں میرے گودام کو بریلویوں نے فرقہ وارانہ فساد کے موقع پر آر ایس ایس والوں کے ساتھ مل کر لوٹا ہم جھگڑوں سے بچے حضرت مولانا طاہر گیاوی صاحب اہل سنت والجماعت جماعت اور دیومندی علماء کے اس وقت سرتاج ہے جب کبھی علماء دیومن کو ہاتھ آئی وہ بریلیوں سے آئی وہ غیر مقلدوں سے آئی وہ خادیانیوں سے آئی وہ شیعہ سے آئی الحمدللہ یہ وہ شیر ہے نوجوان تھا یہ وہ پہلوان جس نے ہر میدان کے اندر ڈٹ کر مقابلہ کیا اور یہ وہ شہر تھا جب دھاڑتا تو جنگل کے جنگل خالی ہو جاتے تھے بریلوی اسٹیج چھوڑ کر بھاگ جاتا غیر مقلد راہ فرار اختیار کرتا شیعہ اور قادیانی ملک چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہوتے تھے کون سی بلا میں مبتلا ہے یہ قوم گزشتہ چہر شمبا حضرت کا ایک پروگرام تھا بنگال کے علاقے میں حضرت پروگرام کر کر کھڑک پور اسٹیشن میں جو وہ بنگال کا ایک مشہور ریلوے اسٹیشن ہے کلکتہ کے قریب ہے اگلے سفر کے لیے آئے حضرت یہ بریلوی لوگ آئے میں کہتا ہوں اس زمانے میں کرنے کا کام ہے کیا یہ اس زمانے میں وقت کے دجال سے مقابلے کی ضرورت ہے وقت کے فرعون سے مقابلے کی ضرورت ہے اب آپسی مکتب فکر کے اختلاف آپسی لڑائی جھگڑوں کا اب یہ وقت نہیں ہے ڈٹ کر باطل کا مقابلہ متحد ہو کر کرنے کی ضرورت ہے کھڑکپور ریلوے اسٹیشن پر آئے یہ بریلوی لوگ آئے اور حضرت کی آنکھ پر پٹی باندھ کر حضرت کا اغوا کر لیا اڑیسا کے ایک دیہات میں لے کر گئے حضرت کا خون چھین لیا حضرت کو مارا پیٹا اور ایک تحریر پر زبردستی دستخط کروائے کہ اب تا حیات کبھی تم بریلیوں کے خلاف نہیں بولو گے مناظرہ نہیں کرو گے اور کہنے لگے تیس سال سے ہم تمہارا پیچھا کر رہے تھے آج ہمیں اللہ نے موقع دیا یہ مسلمان مسلمان پر عالم پر یہ مسلمان ایک فرقے والے دوسرے فرقے پر حملہ کر رہے ہیں بہرحال حضرت کے قادم ہمیشہ حضرت کے سفر میں ہم سفر رہتے ہیں وہ کسی طریقے سے دو چار منٹ کے لیے استنجا وغیرہ کے لیے چھوٹے تو انہوں نے کھڑکپور والوں کو فون کر دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ حضرت کو برے ارادے کے ساتھ قتل کے ارادے کے ساتھ سفر آگے لے جا رہے ہیں درمیان میں فلا وقت کے اندر ٹرین کڑگپور اسٹیشن پر رکے گی تو اب جیسے ہی اطلاع ملی کڑگپور کے مسلمانوں کو جہاں جلسہ ہوا تھا اور جہاں دیوبندیوں کا ادارہ ہے ایک بڑی جماعت فوج کی شکل میں ریلوے اسٹیشن گئی اور جا کر حضرت کو ان کے چنگل سے رہا کرایا گیا اور اس جو ہے تحریر کے اندر یہ بھی قسم لی گئی کہ اگر آپ نے ہمارے تعلق سے کوئی کاروائی کی عدالتی تو آپ کی بیوی پر تین طلاق حضرت تو مسئلہ جانتے ہیں انہوں نے ایسی باریکیاں لکھی تھی کہ خود کرے تو تین طلاق تو حضرت نے اپنے خادم کے نام سے اور اپنے کسی شاگرد کے نام سے یا فیار آر درج کرائی ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا اور پھر ان کے بڑے جو مکھن تھے بڑے تھے ان کو بھی گرفتار کیا تو انہوں نے جو بریلوی طبقہ تھا وہاں دیوبندی مدرسے پر پتھراؤ کیا اسٹیشن کا گھیراؤ کیا کہ یہ آپس کا مسئلہ ہے تو دو کو تو رہا کر دیا گیا ایک ایف آئی آر ہے اور ان کے خلاف یہ سب واقعہ ہوا ابھی حضرت الحمدللہ للہ بقیر ہیں یہ امت کے لیے اہل سنت والجماعت کے لیے تبلیغ کے لیے دیوبندیت کے لیے اور اہل سنت والجماعت کے تبدیل کے لیے آنکھوں کا نور ہے اللہ حضرت کو صحت و شفا نصیب فرمائیں دشمنوں کی حسد اور دشمنوں کی دشمنی عداوت سے اللہ ان کو محفوظ فرمائے حضرت اپنا اگلا سفر باقی رکھے ہوئے آزم گڑھ میں مئو ایک علاقہ ہے وہاں حضرت کا پروگرام اب چل رہا ہے جمعہ میں آنے سے پہلے ہم نے اہل خانہ سے رابطہ کیا ہے بہرحال بتلانے کا مقصد صحیح یہ ہے کہ غلط قسم کی چیزیں لوگ بتلا دیں گے اور غلط قسم کی خبریں گشت کریں گے اس لیے حقیقت ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ بس یہ واقعہ ہے نہ حضرت نے لڑائی کی نہ کوئی جھگڑا کیا بلکہ وہاں بنگال کے اسٹیج پر ایک بریلوی اور ایک حضرت کا بیان تھا حضرت اسلحی بیان کر کر نکل گئے لیکن جو بریلوی تھا اس نے خوب گالیاں دی دیوبندیوں کو حضرت چاہتے تو اس کا جواب دے سکتے تھے کہا کہ حالات نہیں ہیں ہندوستان بڑے نازک اور حساس ترین حالات سے گزر رہا ہے اس لیے حضرت رفا دفا کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے لیکن انہوں نے ان کو معاف نہیں کیا چھیڑنا چاہتے تھے لڑائی کرنا چاہتے تھے اسٹیشن میں آ گئے پولیس والوں نے پوچھا کیا کر رہے ہو کہنے لگے یہ ہمارے بڑے ہیں اور دماغی توازن خراب ہے اور بڑبڑا رہے ہیں اس لیے ہم ان کو علاج کے لیے لے جا رہے ہیں تو گاڑی میں بٹھا کر حضرت کو اڑیسا لے جا کر تحریر پر انہوں نے دستخط کروا لیا بہرحال اللہ کی مدد اللہ کی نصرت اہل حق کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے حضرت رہا ہو گئے اور اگلے سفر کے لیے حضرت روانہ ہو گئے اور ظالم کے لیے ظلم کافی ہے اس کو تباہ کرنے کے لیے برباد کرنے کے لیے ہم نے دیکھا پوری تاریخ کے اندر ہمارے علماء حق پر علماء ربانی کو جنہوں نے انگلیاں دکھائی اور جنہوں نے سب و شتم کیا اور جنہوں نے برا چاہا اللہ نے موت سے پہلے ان کو انجام دکھایا ہے ان کی خیر اسی میں ہے کہ حضرت کے قدموں میں پڑھ کر وہ معافی مانگ لیں وہ تو مسلقی مناظرہ ہوتا ہے تو آدمی میدان کے اندر کچھ کہنا ہی پڑتا ہے بہرحال حضرت نے کہا تو اپنا فریضہ انجام دیا کوئی ذاتی عداوت نہیں تھی اور کوئی ذاتی لڑائی نہیں تھی آج امت ان اختلافات کے اندر پڑی اور امریکہ ہمارے ایمان کو چھین کر دشمن ہمارے تہذیب ہمارے تمدن ہماری آئیڈینٹیفی اور ہمارے تشخص کو چھین کر بے جان کھوکھلا کر کر کہا کہ تم مسجد تعمیر کرو نماز پڑھو روزہ رکھو حج بیت اللہ کرو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنے والا اس لیے اب جو اسکولوں میں داخل کرنے کا وقت آ رہا ہے سوچ سمجھ کر ایسے اسکولوں کے اندر اپنی اولاد کو داخل کرے کہ جہاں اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت ہو سکے کل بچہ اٹھتے بیٹھتے او مائی گاڈ نہ کہے اے میرے اللہ کہہ سکے کل بچہ یہ نہ کہہ سکے گڈ مارننگ گڈ ایوننگ بلکہ کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ اسلامی تہذیب اسلامی تمدن بلکہ کوئی اسکول اور کوئی کالج مسلمان بھی کھولا ہے اس کا کھولنا کافی نہیں کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے اسکولوں کو کھول رکھا ہے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ نماز کا کمرہ رکھو الگ سے صبح میں دینی نظم پڑھاؤ سورہ فاتحہ پڑھاؤ دعائیں پڑھاؤ وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم کو ہندوستان میں سب کو لے کر چل رہا ہے ان کا مقصد روپیہ کمانا پیسہ کمانا کہ کسی امام نے کھولی کسی مسلمان نے کھولی یہ کافی نہیں بلکہ یہ دیکھیں لباس اس کا کیسا ہے معاشرت کیسی ہے تہذیب کیسی ہے بول چال کیسی ہے آنے کے بعد ابا جان کہنے کے بجائے وہ ڈیڈی کہنے لگا وہ امی جان کہنے کے بجائے وہ ممی کہنے لگا یہ تباہ کر کے رکھ دے گی چیزیں یہ کتے حرامی ان کو اچھا لگتا ہے یہ بلواتے ہیں ممی کہو ڈیڈی کہو کل ایمان کے نکلے گا اور قبر میں جائیں گے پتہ لگے گا کہ اسلامی تشخص کیا ہوتا ہے اور اسلام کی پہچان کیا ہوتی ہے وہ چیز آپ کے سامنے باقی رہ گئی کہ حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے جنازے کے بعد کیفیت کیا ہوئی اور آگے بڑھیے حضرت موسا علیہ نبی علیہ اللہۃ وسلم اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے ایک مرتبہ حضرت موسا علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ اس دھرتی پر میں نے دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا آپ کی توریت کو قوم تک پہنچایا احکامات کو قوم تک پہنچایا اے باری تعالیٰ اس قوم کے اندر سب سے بہترین کون آدمی ہے وہ مجھے دکھا اور اس قوم کے اندر سب سے بدترین کون آدمی ہے وہ مجھے دکھا اللہ سے بات کیا کرتے تھے اللہ نے کہا موسا بڑی عجیب و غریب چیز کا تقاضا کر رہے ہو چلو ہم سب سے پہلے تمہیں قوم کا بدترین آدمی دکھاتے ہیں قوم کے اندر جو سب سے برا آدمی ہے وہ دکھاتے ہیں کہا کیا کرنا پڑے گا چلے جاؤ آبادی سے نکل کر فلاں جنگل میں فلاں درخت ملے گا اس درخت کے نیچے چھپ کر بیٹھ جانا جو پہلا آدمی ملے گا وہ اس دھرتی پر میرے نزدیک سب سے بڑا ملول اور سب سے بڑا مبوز اور ناپسندیدہ آدمی ہے علیہ السلام و سلام لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا تھا اللہ تعالیٰ کے اس ٹیلی کاسٹ کے اندر بریک نیوز بھی نہیں تھی ایڈ بھی نہیں تھا بیٹھ گئے اب دیکھا کہ ایک آدمی جا رہا ہے پہچان لیا ارے تو اس کو دنیا جانتی ہے ایک نمبر کا شرابی کبابی زانی فاسق اسے کون نہیں جانتا خیر ٹھیک اللہ نے دکھا دیا اب اس کے بعد دعا کی اللہ وہ تو بتا کہ اس دھرتی پر سب سے بہترین کون سا آدمی ہے اللہ نے کہا البوسا تمہیں انتظار کرنا پڑے گا شام میں سورج ڈھلنے کے بعد دکھائیں گے دن میں دکھا دیا اس کو شام ہوئی سورج ڈھلنے کا انتظار کیا اور جب دیکھا حضرت موسا علیہ السلام و سلام کی آنکھ کو یقین نہیں ہوا اللہ اگر نہ کہتے تو اپنے آپ کو جھوٹا ثابت کر دیتے صبح میں جس آدمی کو اللہ نے سب سے بدترین بتایا مبغوز بتایا ملون بتایا اور منہوز بتایا حیرت کی انتہا نہ حد حدم علیہ السلام کی وہی آدمی دھرتی کا سب سے بہترین آدمی تھا علیہ سلاد وسلام نے اللہ سے پوچھا کہ بہترین بھی یہی نکلا بدترین بھی یہی نکلا یہ بدترین صبح کا شام میں بہترین کیسے ہو گیا اللہ نے اس کا راز بتایا اس راز کے ساتھ انشاءاللہ اگلی جمعہ حاضر خدمت ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی تجدید فرمائے اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے اللہ ہمارا رشتہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے قوی فرمائے آمین واقدان الحمد للہ رب العلم